ایک موضوع جس پہ بات ہو رہی تھی یہ خدما کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا تھا اور اگر کسی شخص نے فلسفے کی انتہائی کتابیں پڑھی ہوں جسے ہمارے مدارس کی اصطلاح میں میر زاہد اور ملا جداد اور صدرہ شمس باسبہ تو ان حضرات نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور جب اللہ میں جس مقام پر پہنچے ہیں اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر گفتگو کی تھی اور اصل میں یہ بحث وہیں پہ بیان ہونی چاہیے تھی لیکن اس لیے نہیں کی اور جان بوجھ کے کہ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سلسلہ جاری بھی رہ سکے گا یا نہیں اور جاری نہ رہنے کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مضامین اس درجے کے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور جب کوئی انسان بنیادی طور پہ ان مباحث کو پڑھنا سننا چاہتا ہے جو انٹلیکچل لیول کی ہیں تو اس میں عام لوگوں کے لیے اسے سننا اور برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی بات کرے تو اس کا مقام جیسا بھی ہو مگر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچے اسے سمجھ سکیں تو اب پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی بحث کی طرف اشارہ کروایا کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کی اصل راہ کیا ہے عقل جو یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست ہے عقل یہ فیصلہ کرے کہ مرد کے لیے کون سا لباس درست ہے اور کون سا نادرست ہے عقل یہ فیصلہ کرے کہ عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے یا نہیں عقل یہ فیصلہ کرے کہ دنیا میں جو حالات بدل گئے ہیں تو اس پر لوگوں کو سود کے کھانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں اسی طرح یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ صرف افراد کی سطح پہ نہیں ہے قوموں کی سطح پر ہے اور پوری دنیا میں تین بڑے بر اعظم یورپ امریکہ آسٹریلیا اور کچھ حصہ افریقہ کا اور ہمارے یہاں جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں وہ سب بنیادی طور پہ جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رابری کے لیے عقل چاہیے یا نبوت چاہیے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اصل یہ نقطہ ہے اسی لیے ہر زمانے میں دونوں طرف لوگوں نے بحث کی کہ کیا تنہا عقل اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کیا تنہا عقل انسانوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے تنہا عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اب غذائی قلت جس اعتبار سے بڑھ رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت اور پروٹین زیادہ بننی چاہیے تو اس کا میں ایک تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گوشت کو بغیر کسی زندہ چیز کے پیدا کریں اور گوشت میں جتنی آئٹمس ہیں سائنٹسٹ اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم جمع کر کے کسی طرح ایک پاؤ یا ایک کلو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو گوشت کی طرح کا ایک لوتڑا بنا دیں اور اس میں ہر وہ کوالٹی ہو جو مرغی کی گوشت میں ہوتی ہے تو اسے لوگوں تک دیا جائے کہ یہ گوشت ہے آپ سے کھائیں اور یہ مرغی کا گوشت مرغے کا گوشت ہے لیکن یہ چکن کے بغیر بنا ہے چوزے کے بغیر بنا ہے اب جب یہ مسئلہ سامنے آئے گا تو پھر اس وقت مفتی سوچیں گے کہ اس پہ کیا فتوا دینا ہے اسی طرح بیسوں مسائل اور یہ مسئلہ اس صدی میں سے ایک تھا اور ہے کہ سود کے بغیر موجودہ معاشی نظام کیسے چل سکتا ہے پورا گروہ اس بات کا قائم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ غیر سودی نظام کو یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور سودی نظام میں شرکت نہیں کرتے اب عقل کدھر رہنمائی کرتی ہے نبوت کدھر رہنمائی کرتی ہے اگر یہ ایک بات کسی طرح انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں کی یا تو الگ ہو جائیں یا ایک ہو جائیں کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اب ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے صرف وضو کے فرائض پتہ ہونے چاہیے اور نماز کے فرائض پتہ ہونے چاہیے اسے اس درجے کی بحث سے کوئی غرض نہیں اس کی سمجھ میں ہی نہیں بات آتی تو کہتے مجھے نہیں پتا مجھے تو یہ بتاؤ وزو نماز کیا ہوتی ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو یہ مباحث اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہیں اور ملا صدرہ وغیرہ نے اس پہ بہت اچھی چیزیں لکھی یہ الگ بات ہے کہ ان کا تعلق اہل تشریح سے تھا مگر اللہ صدرا کی اور اس قسم کے لوگوں کی علمی خدمات سے کوئی بھی معتدل آدمی انکار نہیں کر سکتا اس کی نصوص سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں جس حد تک ان لوگوں میں گمراہی تھی اسی حد تک کہ اس سے ملتی جلتی گمراہی زمخشری میں بھی تھی اور اب تک لوگوں نے اسے نہیں چھوڑا اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اہل عقل کہتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی کافی ہے اور جو ہماری عقل میں آتا ہے ہم وہ کام کریں گے اور اس پہ ابن رشد جو کہ ان کے نمائندے کے طور پہ تھے ان کی عبادتیں پچھلی سے پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کر دی دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ نقلیات کو ترجیح دیتے ہیں ان کی بات کی جائے اور تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا موازنہ کر دیا جائے تو جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں اس کی مرتبہ گزری اور کچھ یہ ہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنا موقف ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سراسر اس بات کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ نقلیات میں آ گیا ہے ہمیں چاہیے کہ بس اس کا اتباع کریں پھر اس کے پیچھے چلیں یہ بات نہیں ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی نظر فلسفے پہ نہیں تھی اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اہل عقل سے کہیں بے خبر تھے ابن رشد اور ان لوگوں کو ابن تو خیر حضرت کے بعد آیا ہے لیکن ابن رشد سے پہلے جو فلسفی گزرے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پڑھا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سات سو اٹھائیس میں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹھویں صدی ہجری اور اس کے بعد پھر ابن تو اس کے بھی بعد آیا ہے کہ ایک آدھ صدی کے بعد لیکن غزال کو انہوں نے پڑھایا اس کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے بھی اسلامی فلسفے پہ ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور خاص طور پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو اہل عقل کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے تھے ان کو بھی پڑھنے کے بعد اپنے رسالے الفربان میں ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فمن جذب ما یقولون دیکھو جو شخص بھی انبیاء علیہ صلاحت والسلام کے ارشادات پر غور کرے گا اور جو شخص بھی نبیوں کی تعلیم پر غور کرے گا وجد ثواب معاون وہ یقیناً اس بات کو پہنچے گا کہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام حق پر تھے اور حق پر ہیں ان کی تعلیمات بالکل ٹھیک اس عبارت کو سمجھنے کے لیے بس یہ خیال میں رکھیے کہ جب بھی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو نقل کے ذریعے ہم تک پہنچے کہ نبی علیہ السلام علیہ السلام نے کوئی کام کہا اللہ نے کوئی کام کہا کسی بزرگ نے کوئی کام کہا اور لوگوں نے چپ کر کے اس کام کو مان لیا اور اس کی اتباع کر لی اور ان کے مخالف وہ تھے جن لوگوں نے محض اپنی عقل کو بے لگام چھوڑ دیا کہ جو کچھ عقل میں آیا اس کے مطابق انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ بات نبی کی عقل میں آتی ہے مان لو یہ بات نبی علیہ السلام کی عقل میں نہیں آتی اس بات کو نہیں مان سکتے اس لیے جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو دیکھیے پھر شیخ فرماتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مخالف ہی اور جو کوئی بھی انبیاء علیہ صلاحت السلام کا مخالف تھے کما قال راضی جیسے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کہ اتنے لوگ بھی تھے ما ان باوجود اس کے کہ راضی کا حال یہ ہے یعنی دو گروہ ہیں ایک لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سمعی روایات ان کا اعتبار نہیں سمعی روایات کا کیا مطلب آپ جب کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی حدیث کس نے سنی اچھا تو بلینا رضی اللہ نے سنی کتنی حدیثیں انہیں پتا تھی انہیں دس ہزار حدیثیں دس ہزار باتیں آدمی یاد ہی نہیں رکھ سکتا تو اس لیے لہٰذا ابو ریرا کی بات نہیں مانی جانی چاہیے سمعی روایات میں یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بات انس رضی اللہ عنہ نے کہی باوجود اس کے کہ انس رضی اللہ عنہ ان اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں ایک آدمی عقل کے طرح میں فرقتا ہے اور کہتا ہے جی ڈھائی سو سال کے بعد تو حدیثیں لکھی گئی جس کا تو کوئی اعتبار نہیں تو سمعی روایات جو سننے سے ہم تک دین پہنچا ہے اس دین کا تو کوئی اعتبار ہے ہی ابھی چند دن پہلے ایک ساتھ سے بات ہوئی اور وہ یہی بات مسلسل کہتے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث ان کا کوئی اعتبار نہیں بظاہر وہ پڑھے لکھے تھے تو ہم نے کہا آپ دو باتوں پر غور کیجیے گا ایک بات تو اس پر غور کر لیں کہ یہ امت اتنی نا انجار اور ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ اب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات قابل قبول ہے یا نہیں میں نے کہا جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس شخص کی بات قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی نہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے کیونکہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے تو میں نے کہا امت جب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جرا کرنے لگے تو ایسی نالائق امت پہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانا چاہیے آپ سوچ لیں جس موضوع پر بات کرنے چلیں کہ اب ہماری یہ ہمت ہونے لگی اور دوسری بات ہم نے ان سے کہی ہم نے کہا خود اس قرآن کا کیا ثبوت ہے چھوڑ دیں حدیث کو بھی اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا ہے ابا پہ تو نازل نہیں ہوا کیونکہ میرے والد پہ نازل ہوا تھا اور میں اسے گھر سے اٹھا کر لایا ہوں ڈیڑھ ہزار سال ہے درمیان میں خود اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا معاذ معاذ اللہ اللہ میں کہتا ہوں میں اسے نہیں مانتا یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا اور ہوتا یہ نفسیات میں کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی جذبہ شدت سے پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ سے خود باتیں کرنے لگتا ہے اللہ ہزار بار بار افسر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اندر ہی اندر سے انہیں آوازیں آتی تھیں وہ لوگ ان کو لکھواتے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا دیہاتی اور جاہل لوگ تھے قبیلے کے لوگ تھے جو ذبح کرنا تک کو جانتے نہیں تھے شادی بیاہ کو جانتے نہیں تھے رسومات میں گرے ہوئے تھے جاہلیت کا دور تھا تہذیب تھی نہیں اور ڈاکو تھے ڈاکے ڈال کے گزارا کرتے تھے انہیں اپنے سے زیادہ ایک انٹلیکچل شخص مل گیا اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے سارے اس کے پیچھے چل پڑے اب اس کے بعد نسل در نسل یہی نظریہ چلا آتا ہے اس لیے یہ قرآن وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ایک اندر میں جذبہ تھا ایک شخص کے اور اس کے ذہن پیش آ گیا اس نے لوگ بے وقوف بنایا اب جھوٹ یہ حال ہے ان اقلیات کا اور اب جو پڑھے لکھے ہیں اور بہت سے لوگ انہی چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں شاید ایک آدھ فیصد ہوں وقت نہ اصل چیز تو اب دولت رہ گئی پیسہ رہ گیا جس کے بعد پیسہ ہے اتنا ہی بڑا آدمی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نہ اس کا کوئی نظریہ ہے نہ اس کا کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے اگر پیسہ ہے تو پھر سب کچھ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی چیزیں لکھی ہیں ظاہر ہے کہ راضی امام تھے کے بہت کچھ لکھا ہے اور راضی کا اصل میدان فلسفہ اور مشکل یہ ہے کہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفے کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کو بھی حل کرنے کی کوشش کی بعض جگہ پہ بہت عمدہ نقاب نقاب انہوں نے بیان کیے اور بعض جگہ پہ راضی رحمت اللہ علیہ کو ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ان کی تفصیل میں پائی جاتی ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اساس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس نے بحث کی ابن رحمت اللہ علیہ نے لفظ اس کا لکھا ہے پوری کتاب اس کے رد میں لکھی ہے اور راضی ہی کی روایت یہاں پر رہے ہیں اور راضی کا کیا حال ہوا ان سب چیزوں کے باوجود یہ تین چار آدمیوں کو اگر پڑھے تو یہ راضی کی پر جو تنقید کرتے ہیں ایک ایک یہ ابن عربی اور ایک وہاں روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو راضی ہو جیسے کہ راضی نکاح نہ ہو اس کے باوجود کہ من حالانکہ راضی ان لوگوں میں عظیم آدمی ہے ان کا سربراہ ہے ان کا بڑا ہے جو سمعی دلائل کو رد کرتے جو مصنوعات پر یقین نہیں رکھتے جو کہتے ہیں تم نے اس سے سنا سنا سنا اس اس سے سے یہ کوئی چیز نہیں ہے حد تک قولن یہاں تک کہ انہوں نے اب ایسی بات شروع کی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ جو عقل کے ایمان ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین کا مرتبہ روایات سے حاصل نہیں ہو سکتا روایت زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت کر سکتی ہے وہ زن ہے گمان یقین کا مرتبہ اس سے حاصل نہیں ہوتا یقین کا مرتبہ عقل سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہونا نہ ہونا عقل یقین کے درجے تک پہنچائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا اس سے دوسرے سے کہا اس سے تیسرے سے کہا اس سے زیادہ سے زیادہ بس تم ایک ایک سا بن سکتا ہے ایک چیز تم بس اسے شیڈول میں لے سکتے ہو لیکن اور یقینی بات نہیں یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو یقینی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ آپ ذرا غور کریں جملہ ہے کتنا خطرناک کہ سمعیات سے سنی سنائی چیزوں سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو اگر سمعیات سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو خود قرآن کا ثبوت کیا ہے خود قیامت کا ثبوت کیا ہے اکثر سے کون ثابت کرے گا اسی لیے بولی سینا کا ایک سوال ہم نے مرتبہ کیا تھا بڑی طویل بحث کے بعد کہ بولی سینا نے کہا کہ قیامت کو ماننا اس بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں باقی قیامت کا ماننا خالصتا عقل کی بنیاد پہ ہو اس پہ کام نہیں اتنا بڑا جملہ ہے یہ ابن رحمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا حال دیکھو حسب حد قولا انہوں نے اپنے پاس سے ایک نئی بات کھڑی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین تک پہنچنا انسانی زندگی میں وہ سنی سنائی باتوں سے ہو نہیں سکتا وہ صرف عقل سے ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں راضی اس کے باوجود اس کو دیکھو راضی نے کیا لکھا یہ ہے بہت قیمتی بات جو راضی نے لکھی ہے لقتا کل کلامی کا میں نے بارہ علم کلام کے طریقوں پر غور کیا یہ راضی کہتے ہیں ولمنا ہجل فلسفی اور فلسفے کی راہوں پہ میں بہت فتوا چلا ہمارا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس علم کلام اور فلسفے نے کسی بیمار آدمی کو شفا بخشی بتروا علیلن اور کسی پیاسے آدمی کی پیاس فلسفے نے بجھائی وجہ تو اکرب اور سب سے زیادہ قریب ترین طریقہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے سب سے بہترین طریقہ میں نے دیکھا طریقہ جو قرآن وہ قرآن کا طریقہ تھا اقرا اس اور اگر اللہ کی صفات کا اس بات کرنا چاہو کہ خدا کے لیے کوئی سکھتے ہیں تو یہ پڑھو کہ نہیں یہ فض القلم کلم الطیب پاک کلمے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں اور الرحمان اور یہ پڑھو جو قرآن نے کہا ہے کہ رحمان غالب ہوا حج پہ وکرا فن نفی اور یہ پڑھو جو قرآن نے نفی کیا ہے کہ نہیں سکم ہی شعیل اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے بلا جدید بھی علما اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے من جذبہ بے تجرباتی اور راضی نے کہا کہ جس شخص نے زندگی ایسے گزاری کی ہو تجربے ایسے ہوں جیسے مجھے تجربے ہوئے ہیں جان لے گا وسلم عارفتی پتی بالکل اسی طرح جس طرح آج میں نے جانا ہے وہ ایسن خبر ہمارا طرح راضی نے کہا کہ جو لوگ ہیں نا علیہ والسلام ان کی تعلیمات اور روایات سے استدلال نہیں کرتے اور انبیاء کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھو پہ چلنے والوں کے لیے میں نے زندگی کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کلو آری مرتدین او جاہدین اچانک مرکبہ میں نے ان سب کو پایا ہے یہ فلسفے اور عقل کی باتیں کرنے والے یہ سب کے سب حائرین یہ ایسے تھے کہ حائرین ہیں حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں رات دینا یہ سب کے سب گمراہ ہوئے شاخ دین اور اسی طرح شک میں پڑتے رہے مرتا دینا اور اسی طرح انہوں نے ریب اور تردد میں زندگی گزاری اور جاہدین جہلم مرکبہ اور اس جہالت میں زندگی گزار کے دنیا سے گئے کہ انہیں خود اپنی جہالت اور اپنے غیر علم ہونے کی نادان ہونے کی سمجھ ہی نہیں آ بڑے کام کی بات یہ راضی میں راضی کہتا ہے سب سے بڑا طریقہ جو اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ قرآن ہے اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جو انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے آج کریں گے آخر پہ ملا صدرہ نے لکھی اور ملا صدرہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ علم اور جس علم میں پہنچ کے آدمی دنیا کی ساری لذات سے کہیں زیادہ لذت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کا علم ہے اسی مطلب کیا تھا کہ صوفیہ جو کچھ اپنے مراقبات میں ذات اور صفات باری تعالیٰ کی متعلق پاتے ہیں اس لذت کی حد ان کی روح سے نکل کے ان کے جسم تک پر محبت ثابت ہو جاتی ہے اتنا وہ لذیذ اور اتنا بڑا طریقہ ہے ان مراقبات کا اور ان چیزوں کا اس پہ ذاتی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو یہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس ذریعے سے ذاتی رحمت اللہ علیہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات اس کیسے پہنچ سکتی ہے سب سے انتہائی علم جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی کی صفات معرفت کا کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن سے بڑا تمہیں کوئی طریقہ نہیں ملے گا اللہ کی صفات کا اقرار کرنا چاہو تو یہ آئے پڑو کی رہی ہے پاک کلمے وہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اس کی طرف جا اس کی طرف اٹھتے ہیں پاک کلمے اللہ کا پاکیزگی بیان کرتا ہے جب پاک جملہ کہتا ہے تو اللہ اس پاک جملے کو اٹھا لیتا ہے ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے تو اس کو یہ جملہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے لیکن بڑے کمال کی بات لکھی ہے ماما روم رحمت اللہ علیہ نے معروم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تم سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو نا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے سبحان اللہ کے پڑھنے سے کوئی اللہ پاک ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پڑھ کے تم خود اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہی پاک ہے تم اس کو کیا پاک کرو گے الحمد للہ ہے کہ تم اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہو تم خود اپنی کچھ عقل کا ثبوت دے رہے ہو کہ ہم جانتے ہیں ابھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ یہ صفات ہیں اور اللہ تعریف کے قابل ہے قیامت کی تعریف کریں اور جب کوئی اللہ حکمت پڑھتا ہے تو اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر رہا ہوتا وہ تو خود اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اب پتا چلا کہ تیری ذات پاک کتنی بڑی ہے میں اس سے پہلے جاہل تھا کچھ پتا نہیں تھا تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاک کلمے اللہ انہیں اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی طرف وہ پہنچتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھو کہ اللہ مان اللہ شا اللہ تعالیٰ نے قصد کیا ارادہ کیا اتبا کی جتنی بحث ہے یہ تو آگے چل کے آئے گی اس میں حجت اللہ اللہ شاہ صاحب رحمت صرف صفات واری تعالیٰ پر کا ذکر کرتے ہیں لیکن چونکہ صفات وار تعالیٰ پہ ایک مرتبہ تقسیم سے بحث میں کر چکے اس کی امید نہیں کہ وہاں بھی کریں گے بلکہ بہت بہت مختصر سی بات کر کے گزر جائیں گے استوا کے بہت سے معنی کیے گئے اور سفیان فوری رحمت اللہ نے بہترین ایک بیان کیے انہوں نے کہا قصد کیا ارادہ کیا رحمان نے عرش کا اور انہوں نے کہا جب تم نے اللہ سے کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پھر یہ پڑھو کہ نہیں سکم شیون اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب صفات کا مسئلہ در حقیقت اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ امت میں جب صرف بات کی بحث ہوئی تو کئی ٹکڑوں میں امت بٹ گئی اللہ تعالیٰ کی صرف کو جاننا کوئی آسان چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو کہا بلا یہ تو علما اور اللہ کا علم اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا راضی کہتے ہیں جس آدمی کو تجربہ ہوا ہو زندگی میں وہ تجربہ جو مجھے ہوئے ہیں اور جس کو خدا کی ایسی معرفت حاصل ہوئی ہو زندگی کے مسائل میں جیسی مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے تو تم دیکھو وہ آخر پر پہنچ کر یہی کہے گا کہ جتنے بھی لوگ عقل کے ذریعے خدا کی راہ تلاش کر رہے تھے وہ سب کے سب حیرت میں جا کر ڈوب مر حیرت دونوں کو پیش آتی صوفی انتہا میں پہنچ کر حیرت میں ڈوب جاتا اور اس کی حیرت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے مجدد درجہ رحمت اللہ علیہ کٹ نے لکھا ہے کہ انتہائی مراقبات میں بھی پہنچ کے سوائے حیرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا اللہ کے اثرات رموز اس کائنات کی چیزیں اس پہ اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ صلاح والسلام کو نشانیاں دکھاتا ہے ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی تشبیح اور مثال ہے لیکن اس کی قسم کی اس کی طرح کی چیزیں جب کھلتی ہیں اس پہ تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ حیرت میں ڈوب جائے اس صوفی کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا اور اگر اس وقت اللہ کی صفات کا صحیح علم سے نہ ہو یا اس کا شہر کامل نہ ہو تو پھر وہاں پر پہنچ کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ملا صدرانی سے لکھا ہے اور بالکل ٹھیک لکھا ہے اگر آج اس کی عبادت آئی تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کہاں کہاں سے ہوتی ہے تو حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پر پہنچ کے لکھتے ہیں باعزیز دستانی رحمت اللہ کے متعلق کہ باعزیز نے جب انتہائی عروج اور قرب حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ نبوت کا مقام مجھ پہ کھولا جائے کہ نبوت چیز کیا ہے اور وہ کہتے ہیں پھر ان پر اتنا نبوت کا مقام کھولا گیا جتنا سوئی کا نو سوئی کی نوک ہوتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور اس کو ضبط نہیں کر سکے اور چیزنے لگے اور کہنے لگے سبحانی ماں آزمشانی میں پاک ہوں اور کتنا بلند مرتبہ ہے میرا اور میں کتنا بڑا اب تک صوفیاں ان پر یہ کہتے آئے ہیں کہ بھائی یعنی نے کیوں کہا کہ سبحانی ماں آزم شانی میں پاک ہوں اور میرا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ تو اللہ ہے جس کو کہنا ہے کہ سبحان اللہ اللہ آپ پاک ہیں جس کے بدل یہ کہنا ہے کہ ماں آزم شان اللہ بلند ہے تو وہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ اتنا ذرا تھا اسی لیے اتنے عربی اپنے متعلق بھی کہتے ہیں کہ جب میں انتہا پہ پہنچا اور میں معراج میں گیا اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں یہ باقی یہ جو اہل عقل ہے نا وہ تو صحیح اس کا ایک ڈرامہ بناتے ہیں کہ دیکھو اسے بھی معراج ہوئی تھی وہ بھی ہوئی تھی جو بھی ہوا تھا اس آدمی نے جھوٹ نہیں لکھا جھوٹ میں اس اتنی برکات نہیں ہوتی جتنی اس کے علم میں برکتیں انسان تھی ابن عربی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے ایک دروازہ اور وہ اتنا شان دروازہ تھا کہ میں حیران رہ گیا اس کے اندر جو دنیا وہ کیا چیز ہوگی جہاں شہر کا دروازہ ملک کا اور سلطنت کا دروازہ اتنا اچھا ہے تو میں نے جب دروازہ کھٹکٹایا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں کھٹ کٹاتے ہو تو میں نے کہا اسے کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا باب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا گیا بس ختم ہو گئی نبوت اب یہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ حیران یہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ حیران ہوتے ہیں قرب میں اور وہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی راہ نہیں نظر آتی ہے کرے کیا بیچارے تو حیرت تو دونوں کو کیا ان کو بھی اور ان کو بھی ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک آدمی جو جانتا ہو کہ سمندر کیا چیز ہے وہ حیرت کے مارے گم ہو جائے کہ اس پانی کے ذخیرے کی کیا بات ہے اور ایک بچہ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں رالیم یہ گمراہ ہو جاتے ہیں پہ چلنے والے پھر اسی طرح انہوں نے ساری چیزیں کیا اور کی بات یہ بھی دیکھو کہ کہ اتنے جاہل ہوتے ہیں انہیں اپنی جہالت کا بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم جاہل اس علم کی یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ یہ جب تک علم آئے نہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جاہل اس لیے علم جتنا بھی آتا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے پہلے تم اس بات سے جاہل تھے تمہیں نہیں پتا کہ آج پتا چلیے پھر بھی جتنا بھی علم بڑھ جائے آدمی اس پہ فخر کیا کرے اور ناز کیا کرے جتنا علم بڑھتا ہے اتنی توادت در حقیقت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کتنی چیزیں ہیں مجھے نہیں معلوم اس لیے دنیا میں مشغولات جن چیزوں کو نہ جاننا ہے ان کی ہمیشہ کثرت ہوا کرتی ہے اور معلومات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں علم تھوڑا ہوا کرتا ہے جہالت زیادہ ہی ہوا کرتی ہے ہمیشہ کائنات کے ہزاروں ہزاروں رموز ہیں جو نہیں کھلے کوئی ایک چیز کسی کو پتا چل جائے تو یہ چیز یہ چیز کہی انہوں نے عقل اور نقل دونوں کی بات کرتے ہوئے اب اسی سلسلے میں آپ دیکھیے امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں اور جن کی بات کو لوگ بہت زیادہ وزن دیتے ہیں راضی پر تین چار آدمی ایک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چونکہ راضی کا بہت شہرا تھا اس زمانے میں ایک ابن تیمیہ بات کرتے ہیں دوسرے محی الدین ابن عربی بات کرتے ہیں یہ ابن عربی ہے ابن عربی نے بھی راضی کو خط لکھا ہے اور ابن عربی چونکہ نمائندے شمار ہوتے ہیں اہل نقل کے تو انہوں نے راضی کو خط لکھا ہے اور راضی رحمت اللہ علیہ نے اصل میں ان پر اعتراض یہ کیا ایک جگہ پر یہ صوفی کیا کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں مراقبے کرتے رہتے ہیں ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی یقین کی کام بات کرو کوئی فلسفے کو پڑھو منطق کو پڑھو ان چیزوں کو پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے دنیا میں اقلیت کا مقام کیا ابن عربی نے راضی کو ایک خط لکھا ہے اور یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رسائل ہیں اب یہ چھ سو اڑتیس ہجری میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے چھ سو دو یا چار میں یا چھ میں بس چٹی ساتویں صدی کے بالکل آغاز میں راضی کا انتقال ہوا ہے انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں ان رسائل میں بہت اچھے اچھے رسالے ہیں ایک خط ان کا وہ ہے جو راضی کے نام اور اس کو کہتے ہیں کہ بالاکت اخبرانی مناسب کو بے ہی میں چکوانے کا راضی دیکھیں آپ جو صوفیہ پہ اتنے اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں ذکر مراقبے اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی چھاتا ہی نہیں تو مجھے خبر دی ایک آپ کے ایسے دوست نے من بھی جس پر میں اعتماد کرتا ہوں جو آپ کا بڑا گہرا دوست ہے وہ من من لہوفی گہیت ان حسنت ان اور وہ شخص آپ کا ایسا اچھا دوست ہے کہ اس کی نیت آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے آپ کا دشمن نہیں ہے اس کی نیت میں بھی کوئی قطور نہیں ہے بہت خوبصورت خیالات اچھے خیالات آپ کے بارے میں رکھتا ہے اللہ رہا کا وقت بقئی تھا یومن اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک دن راضی کو دیکھا اپنے دوست کو اور راضی جو تھے رو رہے تھے سال کو ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ سے سوال کیا امن حضر اور جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان مکائی کا انہوں نے کہا راضی آپ کیوں رو رہے ہیں کیا مشکل پیش آ گئی راضی ایسا آدمی ہے جو لکھنے پہ جب آتا ہے تو وہ لسینا اور اس, کے معاصرین اتنے بڑے بڑے فلسفی دھجیاں بھی دے دیتے ہیں اور یہ راضی رو رہا ابن عربی کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی اور جو تمہارے دوست تھے انہوں نے انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کل تھا تو آپ نے کہا تم ایک مسئلہ تھا تیس سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا رہا اور تیس سال تک میں اس مسئلے کو بیان کرتا رہا تو اور اب ایک دلیل میری سمجھ میں ایسی آئی جس سے مجھے پتا چلا کہ آج تک تیس سال میں جو میں بیان کرتا ہوں خلاف ماں کا ہندی اس دلیل سے پتا چلا کہ وہ سب غلط او او عقل نے جو کچھ کے سمجھا تھا سب غلط تھا تو تو پھر کیا ہوا فوقیتا آپ روئے اور آپ نے کہا لال چلو یہ تو ایک قصہ ہوا کہ تیس سال بعد پتا چلا کہ آج تک جس راستے سے ملا یہ غلط تھا اب تم کس بات کا رونا ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہتے ہیں اور پھر تم اس بات پر رونے لگے اور تم نے یہ کہا راضی کہ یقون مثل اول اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تیس سال اگر مجھے خدا اور زندگی دے تو جس نتیجے کو آج صحیح سمجھ رہا ہوں تیس سال بعد کتنا کہیں رونے بیٹھے ہوں گے وہ بھی غلط ہو یہ ہے آپ کا علم اور آپ کا فلسفہ راضی وامن المحال اور ناممکن ہے اللہ اس آدمی پر جو اللہ کی ذات کو صفات کو جانتا ہو بے مرتبہ عقل و فکر یسکانا ہو یس تری بلاسی مار اللہ تعالی خاص طور پہ وہ صوفی جسے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی طاقت حاصل ہو وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا جتنا پریشان تیس سال کے بعد جناب والا آپ میں اور بھی آپ مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہے کہ تیس سال بعد پھر کوئی زمین نہ ظاہر ہو جائے بمن المحالیہ نظرے اور بالکل محال یہ بات کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ پر چلے اور پھر اس کے بعد اس کی باتیں آگے وہ ثابت ہوں فمانت ہے یا میرے بھائی راضی آپ کو کیا ہو گیا ہے تیسی ہاتھ ہی نکلتا آپ ساری زندگی عقل کے ان چکروں میں پڑے رہیں گے عقل کے اس خبر بھی کھوئے رہیں گے ریاضیدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ داخل ہوتے اس طریقے میں جس سے ریاضت ہوتی ہے جس میں مجاہدے ہوتے ہیں وہ طریقہ جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کے سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ تنہائیاں مجاہدے اور ریاضتیں یہ تینوں الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں نا ہم ابھی اس کی تشریح نہیں کر رہے اگر آج مکتوبات شریف کی بات آئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا اور بڑے کام کی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے جس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان طریقوں کی طرف راضی آپ کو دعوت دیتا ہوں ان مجاہدوں اور ریاستوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صرف یہ نہیں کہا کہ مجاہدہ اور ریاضت کریں راضی کو کہا آپ تنہائیاں اختیار کریں مجاہدہ کریں ریاضت کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن طریقوں پہ چل کے آپ تیس تیس سال حیرت میں ڈوبتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ اس دنیا سے نکلے اس دنیا میں آئیں جو ہم بتاتے ہیں پتنال مانا ماں کا لمکا تو آپ پھر اس مقام تک پہنچیں گے ماں نالا تھی جہاں تک وہ شخص پہنچا تھا جس نے کہا کہ حقدم میں حقم بھی نہیں پا دینا اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا آ رحمت من دینا نے اپنے پاس سے اسے رحمت دی دی معلم نام علما اور ہم نے اپنے پاس سے اسے علم دیا تھا راضی اس راہ پر چلو تاکہ علم حاصل ہو وہ مسلو کا اور آپ جیسا عقل مند آدمی راضی آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی میں یہ تعلق لحاظ ہل حضرت شریف علی مجھے حیرت ہے کہ آپ جس جیسے بڑے آدمی کو اتنے بڑے علوم میں کوئی حصہ نہیں ملا بس مرتبہ لازیمت اور رسی اور وہ وہ عظمت کا مقام رفرت کا مقام اور مرتبہ جو تصوف اور سلوک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے آپ پر پوشیدہ ہے مجھے حیرت ہے آپ پہ آپ کس جگہ پہ چل رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے مجاہدات کی بات کی ہے اور ریاستوں کی اور تنہا رہنے کی یہ ساری باتیں مجدد رحمۃ اللہ علیہ آتی ہیں لیکن یہ خط ہے بڑا دلچسپ اس کا اس کا جو اصل مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے ہم نے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ تیس سال محنت کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے پھر رونے لگے اور پھر اس پہ ہوا کہ تیس سال مزید رہوں تو پھر کون سمجھائے گا کہ تیس سال پہلے تم پھر غلط تھے تو وہ کہتے ہیں راضی نکلو اس سے اور اس طریقے پر آؤ جس طریقے پہ ہمیں یہاں تک کہ تم اس مقام پر پہنچو جس مقام پر وہ پہنچا تھا جسے اللہ نے کہا کہ آتینا اور من دینا اللہ نے اسے رحمت دی تھی یہ کون شخص تھا یہ فضر علیہ السلام تھے حضرت علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کے پاس جاؤ تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ گئے لیکن قرآن کی عجیب بات کہی اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ آتینا اور رحمت من دینا ہم نے اسے اپنی رحمت سے نوازا کل علما اور ہم نے اسے علم دیا قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ علم دیا تھا قرآن نے کہا ہم نے رحمت کی دیکھو ابیا علیہ سلاۃسلام کا خاصہ علم ہے نبی کا کوئی نہ کوئی خاص مقام ہوتا ہے موسا علیہ السلام کے ہاں سب سے بڑا شرط جو ان کی ساری شخصیت کو سمیٹ دے جسے ماسٹر کی آپ ان کی پرسنالٹی کی کہیں وہ محبت ہے بس بس تنا تو کرے نفسی ہم نے بنائے ہی اپنے لیے تھا القی تو علیہ کا محبت منی ہم نے اپنی محبت کا موسا تیرے چہرے پہ ڈال دیا تھا تیرے بچپن میں محبت ہی محبت ہے اللہ السلام اللہ چلے جائیے تو وہاں خدا کی قدرت ہے خدا کی رحمت ہے نرمی ہے یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مسئلہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عنایت کروائی تھی وہ علم اسی لیے اللہ نے اس علم امت میں علم کو رکھا ان کے یہاں رحمت تھی اس کی عیسائیوں کے ہاں انسانی انسانوں کے ساتھ رحمت کا جذبہ بہت عرصے تک عروج میں رہا اس کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کے مقابلے میں تمہیں دیکھو گے عیسائی نرم دل کے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں رحمت کا بات تھا یہودیوں کے آپ دیکھ لیجیے وہ ان کے علیہ آر صلیم جس جس دور میں جو نبی آتا رہا ان پہ وہ غلبہ ہوتا رہا کیونکہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت آئے تھے اس لیے وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکے جبکہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علم کا تھا اب علم انبیاء علیہ السلام یہ خصوصیت ہے ایک ہے علم جس پر یہ ساری شریعت کا دار و مدار ہے یہ ہے اور دوسرا ہے تقوین تقوین کا مطلب کیا تقوین کا مطلب اللہ کے وہ کام جو اس کے عمل سے انجام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ہو جا بھی یقین ہو گیا زندگی ہے موت ہے عمر کتنی ہے کیا کھائے گا کتنے بچے اس کے ہوں گے شادی ہوگی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں جب تکوینیات کا معاملہ آیا تو اللہ نے علم کے بجائے رحمت کو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کب کی بنیاد علم ہے اور تکوین کی بنیاد اللہ کی رحمت اسی لیے آدمی کو شریعت میں جب چلنا ہوتا ہے تو محنت کرے علم حاصل کرے اور معاملہ جب تکوینیات کے متعلق ہونا تو وہاں پھر علم کچھ کام نہیں دیتا وہاں پھر رحمت کی طلب کام دیتی ہے حاضری کام دیتی ہے کبھی تیری رحمت سے ہی ہو سکتا ہے علم یہاں کچھ کام نہیں آتا کتنی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں رحمت کو مقدم کیا فرمایا ہم نے اسے رحمت دی تھی کہتے ہیں راضی اس میدان میں آؤ خدا کی رحمت تمہیں ملے یہ چیزیں ملے یہ دیکھا آپ نے یہ راضی کو دعوت دے رہے ہیں عربی رحمت اللہ اسی طرح مصلی میں بھی چیزیں آتی ہیں نے کہا ہے کہ اگر دین اور اس کی گچھیاں اور اللہ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی محض عقل کی بنیاد پر ہوتی فخر راضی کار فخر راضی رازدار دین ہوئے تو دین کی سب سے زیادہ سمجھ فخر دین راضی کو حاصل ہو جاتی بڑے اچھے اشعار انہوں نے کہے انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت میں خدا کے ذکر سے کام لو اور اگر عقل سے کام لو گے دلیل سے غیر کرو گے تو پائے چوبیس سخت بے تنقید بغل تو جو عمارت جو چیز لکڑی کے پایوں پہ قائم ہوتی ہے نا لکڑی کے پائے بچے سخت ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا کام عقل کی بنیادوں پہ ہوتا ہوتا تو فخر الدین راضی سب سے بڑے اس اس کے واقف ہوتے اس کے ماہر ہوتے اچھا اب یہ تو ہو گئے ابن دہمیا بھی اور ابن عربی بھی اور راضی بھی اب دیکھیے مجدد رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا ہے تو یہ طویل اور پڑھیں گے بھی اسے لیکن کمال کی چیز لکھی ہے مجدد رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے انہیں صرف سب سمجھا حالانکہ اپنے زمانے کے بڑے فقیر مسائل آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس مقام سے بول رہا ہے اور اسی طرح کلام اللہ کی ذات و صفات کی معرفت تردید ہم کہتے ہیں کہ شاہ دیوی سمیت کوئی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پائے کا آدمی کے معاصرین میں نہیں شاہ الحقہ ویسے بھی حضرت رحمت اللہ حسد بھی ہو گیا نہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا ملا عبدالحکیم سیال کوٹی کیا اور دوسرے کیا حالانکہ ملا سیال کوٹی کا حال یہ ہے اس شخص کا اتنا علم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر چاہے تو بڑی سے بڑی علمی مباحث کو اس طرح اس طرح نرم کر دیتا ہے جسے موم ہے نے ایک بھاٹیا لکھا ہے جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی مباحث ہیں لیکن ملا خیال کوٹی اتنے آسانی سے اسے لکھتا ہے حیرت ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے مسائل کو اتنی آسانی سے اور قطبی بھی ایک رسالہ ہے اس کی شرح بھی لکھی ہے اس کا بھی آشیا لکھا ہے اور جو سیدھے سادے مسائل سے منصب کے اتنے مشکل کر دیے ہیں اتنے الجھا دیے ہیں انہوں نے انہوں نے ملا ملکن خیال کوٹی نے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ پتھر کی طرح سخت مسائل ہو گئے ہیں اتنے علم کے باوجود جو مارے باری کا آلہ کی حضرت رحمت اللہ کو حاصل تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا کوئی ہم اثر ان کے درجے تک پہنچاؤ اس لیے یہ ہے تو طویل تھا لیکن کمال کی چیز ہے حضرت نے کئی جگہ مکتوبات میں اس پہ بحث کی ہے یہ حضرت کی تجدید ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اور بڑا اچھا سوال کرتے ہیں ہم نہیں جانتے ایک صاحب نے امریکہ سے سوال کیا تھا لیکن بہت کام کی بات ان نے پوچھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا سوال بھی آتا علم اچھا سوال کرنے کے لیے بھی کوئی علم چاہیے نا انہوں نے لکھا یا انہوں نے پیغام بھجوایا کہ اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کی تجدید تھی کیا بنیاد پہ آپ مجدد انہیں کہتے ہیں تجدید کیا اور بات یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تجدید کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ اس وقت پورا ہندوستان اور پورا مشرق گستا اور شام اور عراق اور مشرق کہنے کیا غرب سے سب کے سب الوجود موجود اور اس کی بنیاد پہ تصوف میں جو گمراہ کن نظریات آ رہے تھے اور جو چیزیں آ رہی تھیں اس کو اگر کسی نے لگام دی ہے اور نظریات کا رد کیا ہے تو الرطمج السانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ تھے ان کی زندگی میں تجدید کا ایک شعبہ یہ بھی تھا جب ہم ان کے معاصرین کو پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ان صوفیوں کو جو وادت الوجود کے قائد تھے تو وہ تو بسا اوقات معاذ اللہ شرک تک پہنچ جاتے تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے آ کر لگام دی اور نے کہا کیا یہ حضور باتیں کرتے ہو اصل تصور کیا ہے اصل چیزیں کیا ہیں اسی لیے سے مجدد رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں نا یہ ایک طرح کا چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے اساتذہ سے پڑھنے کی چیز ہے ان کا خط دیکھیے اور یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط ہے ان کے مکتوبات کی دوسری جلد میں اگرچہ یہ محمد حضرت نے کئی بار لکھا ہے کہ عقل اور نقل کس کا اعتبار ہے لیکن معرفت الحقائق یہ جو مجموعہ ہے معرفت الحقائق ایک ہے نور الخلائق نور الخلائق کے بعد یہ معرفت الحقائق ہے اس معرفت الحقائق کا تیسواں خط ہے حضرت کا حضرت فرماتے ہیں الحمد للہ غلطی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمام تعریف ذات کے لیے جس نے ہم نے ہم پہ انعام کیا وادانہ اسلامی اسلام کی طرف ہدایتی رجحانہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا انبیاء رحمت خان مر عالمین را دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام اس پوری کائنات میں ہر ہر جگہ کے لیے خدا کی رحمت ہے وہ حضرت حق سبانو بتوسط بریست ان بزرگواران اور ذات و صفات خود اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام وسلام کو بھیجا اور ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے اور ان کو بھیج کر اپنی ذات اور صفات کی خبر دی بیما ناقص اقلام و قاصر ارکان خبردار ہم جیسے لوگ جن کی عقلیں بھی کم تھیں اور ہم جیسے لوگ جو اللہ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکتے تھے خدا نے احسان کیا کہ علیہ السلام کو بھیج کر یہ چیزیں کی خود اطلاع اور احسان یہ فرمایا اللہ نے کہ ہم جیسے کم عقل لوگ جن کی عقل کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات کی خود بخود اطلاع پاتی آتی کیا ہے اس کی صفات کیا ہے ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی خدا نے احسان کیا کہ علیہ السلام کے ذریعے میں اطلاع دی وہ مراضی خود رات اور اللہ نے بتایا علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبوت اور عقل ایک دوسرے کے مقابلے میں جاتی اور اللہ نے بتایا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے جدا آپ اللہ نے ہماری چیزوں کو الگ کر سکتی تھی وہ دنیاوی طرفی مارا امام ممتاز علیہ السلام کے ذریعے میں بتایا کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان دہ چیزوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اور نفع کیسے انبیاء علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا اقول بشری دس اسباب تانے کا نہ عزیز گزرے عقل محر رکھنے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ جان سکتی بس در ذرا کے کمالات او زبان ناقص و کاس سے نام دے اور اللہ کہ اللہ کی صفات کو سمجھے یہ تو خدا نے احسان کیا کہ اس طرح کیا بہت بڑی بات ہے میں دیکھو کسی بچے کی حالت پر غور تو بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں جتنا محب ہوتا ہے نا کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی اپنی تحقیق میں اتنا محب نہیں ہوتا کسی بچی پہ غور کرو اپنی بیٹی پہ گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں جب وہ محب ہوتی ہے نا تو اتنی محب ہوتی ہے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں کہ کوئی بڑے سے بڑا سرجن اپنے آپریشن میں اتنا منمک نہیں ہوتا اور کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اپنی کتاب کو اتنے غور سے نہیں پڑتا اور وہی چیز وہی گڑیا جو بیکار کپڑوں سے بھری گئی تھی اور اور وہ وہ گیند جو ہوا سے بھری گئی تھی اس سے اگر لے لے تو وہ اتنا ٹوٹ کے روتا ہے وہ اس سے روتی ہے ایسے روتی ہے سے چن گیا ہو اور اگر چالیس پچاس سال کے بعد کسی گڑیا کو وہ گڑیا لا کے دے دو اور اس کو وہی گیند بلہ لا کے دے دو اور ویڈیو بنا دو پچاس سال بعد اس چیز پہ آپ ایسے رو رہے تھے تو دیکھ کے خود ہنسے گا کہ جی بھی کوئی رونے کی بات بس میاں ایسے ہی ہوتا ہے عمر جب بڑھتی ہے نا کھلونے ہم خود توڑ دیتے ہیں یا پھر چھیننے والے چھین کے لے جاتے ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کھلونے اور بہت سی گڑیا جو دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں اس وقت ان کی حقیقت اس گڑیا سے بھی کم ہوتی ہے اس میں رضی اور بیکار کپڑے بھرے گئے اور بہت سی چیزیں جن کو حاصل کرنے میں سگو زندگی کی لگا دی تھی پھر پتا چلتا ہے کہ حیثیت گیند اور فٹ بال کے حوال سے بھی کم تھی اس چیز میں ہم الجھے رہے اور کہاں گزرتے رہے یہاں تک کہ یہ سارے گڈے اور گڈیاں دل سے اتر جاتے ہیں اور پھر آ کر جب سب کو توڑ دیتا ہے نا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ خود ٹوٹتا ہے تو پھر آگے پتا چلتا ہے کہ ذات و فتح باری کا حالت کیا ہے جدید رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھتی ہے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی تھی اس دنیا کے پردے اٹھا دیتی درمیان سے اور اللہ تک پہنچ جاتی اب آئی اگلی بات قدیم فلسفی یونان کے کہ خود را اکابر ارباب عقول بھی کی جائے جو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ دنیا میں عقل ان پر ختم ہے اور بڑے بڑے عقل مند وہ تھے لاتون رسو وغیرہ وغیرہ منکرے سانے بودن اللہ کا انکار کرنے والے یونان کے فلسفی تھے وہ اور نقصان عقل منسوخ بھی ساتھ اور عقل اتنی تھی بس کہ کہتے تھے زمانہ ہر چیز کو بناتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے بس زمانہ اصل ہے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں مجادلہ نمرود کے بادشاہ ہوئے زمین گزار تو بہت بڑا بادشاہ نمرود تھا تم اس کی حالات پر غور کرو تو بحضرت نے اس اس سے سے ملازمہ حاصل کس بات پر کیا در اس بات سماوات مشہور آسمانوں اور زمین کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں نمرود نے بحث کی نازلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ تم جانتے ہو اس نے یہی کہا نا کہ تمہارا رب کون ہے حضرت فرماتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اللہ کو نہیں پہچان سکتا عقل کا حال یہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا ہے کہتا تمہارا رب کون ہے اور وہ ساری بات کہ انہوں نے کہا مشرق سے سورج کو اللہ لاتا ہے تو مغرب سے لیا ادھر قرآن مجید ہم مذکور قرآن میں قصہ آیا ہے آپ جانتے ہیں اور پھر فرعون بے دولت بھی گو اور اس کو دیکھو اگر اللہ کی معرفت دولت سے حاصل ہوتی ملک سے حاصل ہوتی عقل سے حاصل ہوتی تو نمرود کو مل جاتی ان یونانیوں کو مل جاتی اس فرعون کو مل جاتی اس کی حالت دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا ماں علم تو لگوں من غیری میرے دربار والوں میرے علاوہ کائنات میں کوئی خدا نہیں اور اگر کسی نے کسی کو مانا مثار جیسے کہہ رہے ہیں تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا اور مثال سلام کو بھی کہا اور ادا نگر مت چن اگر تم خدا کو کسی کو مانتے ہو میرے علاوہ تو یاد رکھو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں بے دولت ایسا نہ لائے کیا منارہ بناؤ اب لوگ الاسباب اسباب السماوات اونچا منارہ آسمان کی طرف بناؤ الہ الہ موسیٰ اور میں آسمان میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا اوپر آسمان میں کہاں بیٹھا ہے اور میں سمجھتا ہوں علیہ السلام جھوٹ بولتے یہ تیسرا جملہ حضرت رحمۃ اللہ نقل کیا ہے حضرت نے فرمایا سلطنت اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی اور حماقت دیکھو اور ان فلسفیوں کو دیکھو یونان والوں کو علم اتنا زیادہ بظاہر اور حقیقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکے کہ جو کچھ نے کہا نا کہ اوپر منارا بناؤ اور میں چڑھوں اور جھانکوں اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور زمین پہ ہو تو اتنا قریب نہیں ہوتا مثلا مری سات ہزار فٹ یا چار ہزار فٹ ہے تو اگر مری پہ چلا جائے تو چار ہزار فٹ اللہ کے قریب ہو جائے گا یہ ایسے عقل مند مسلمانوں میں گزرے ایک امام دارمی رحمت اللہ علیہ تھے دارمی جو تھے حدیث کے امام تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے موافق وہ نہیں ایک اور دارمی گزرا ہے وہ بھی یہی لکھتا ہے اور حیرت ہے حیرت ہے مانیے مر جائے واقعی جب میں جب جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کی کتابیں پڑھو یہ بہت بڑا عالم دین ہے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور جب اس کی کتابیں پڑھی ابن قیم کہتے ہیں ابن تیمیہ ہمیشہ کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھو ان کی کتابیں پڑھو خیر ہم نے جب دیکھا کہ ابن قیم نے بہت تعریف کی تو ہم نے بھی کتاب منگوائی اللہ کا شکر کیا جب چھبی جب اسے پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ پہ پڑھا ہو تو اللہ کے زیادہ غریب ہے اور زمین پہ ہو تو خدا کے اتنا غریب نہیں ہے کئی ایک ساتھ ہم نے کہا کہ یہ ہیں شیخ اور بتاؤ ادا آدمی جائے گا ڈوب کے مر جائے کہ یہ ہے تو یقین کی بات کہ اگر حالیہ کا متن مطلب کوئی چڑھ جائے تو اس آدمی سے جو نیپال میں رہتا ہے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے یہ بات جہاں کا مسئلہ ہے مانگنے ہاں، کی حضرت اللہ ان ان سب کا رد کرنے کے بعد کہتے ہیں جملہ عقل در باتیں دولت کافی سمجھنا چاہیے کہ عقل اللہ تعالی کی معرفت اس جیسی عظیم دولت تک پہنچنے سے کافی ہے عقل کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ان انبیاء علیہ یہ نبوت اور عقل کا تقابل چلتا ہے السلام وسلام کی اگر ہدایت نہ ہو وہ ان دولت دولت سرا غیر مقد عقل اللہ کی توحید کے گھر پہ پہنچ ہی نہیں سکتی اگر انبیاء علیہ وسلام نہ ہوتے تو عقل میں خود اتنی عقل نہیں تھی کہ توحید کی دولت سرا پہ پہنچتی بچوں بتوا کر انبیاء علیہ السلام السلام دعوت ایشان و خدا کے خالق زمین و زمانت چل شانو شہرت شہرت یاد چونکہ انبیاء علیہ السلام مسلسل خدا تک پہنچنے کی دعوت دیتے رہے وہ کلمہ ان بزرگواران مرتفع بش اور انبیاء علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ تک پہنچو اللہ ایک ہے اللہ کی توحید کے قائل ہو جہان بھر میں ان کی دعوت و کے در ثبوت تانے ترد داشتن برقب ہے خود مطلع ہو تو تب جا کر یہ بے وقوف فلسفی جو ہمیشہ خدا کے ہونے نہ ہونے کی بحثیں کرتے رہتے تھے پھر انہیں پتا چلا کہ وہ ہم کو خود گمراہی میں اب تک مبتلا انہیں تو اس وقت پتا چلا جب انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہوا بے اختیار باوجود ثانے کا التجتن اور اس کے بعد بے اختیار بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہا سب جھکا دیے اور اللہ کے قائل ہو گئے پہلے ویسے کرتے تھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے جب امبی علیہ السلام کی دعوت اچھی طرح پہنچی تو پھر قائل ہو گئے وہ اشیاء بہت اعلیٰ مستند سافل اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چیزیں اللہ نے بنائی نورت عقیدہ نور ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہے اور کائنات کو اس نے پیدا کی ہے کہ از انوار انبیاء اور یہ نور ایسا نور ہے جو انبیاء امبیا علاسلام کے نور سے دیا گیا گیا ہے کیا قوان انبیاء پر وہ دولتیں المبیا اور یہ وہ دولت ہے جو فلسفیوں نے انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھائی ہے و تسلیمات ان نبیوں کے خدا کی سلامتی خدا کی رحمتیں اور یوم میں قیامت کے دن تک بل عبد الآباد بلکہ اس قیامت کے بعد بھی جو جنت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام خدا کی رحمت ہو اتنی بڑی دولت خدا کی توحید کی اور اس کی ذات و صفات کی ان لوگوں نے ہمیں دی وہاں جتنی کے بعد بدلی ہے بیا السلام پہ بے معیتا یاد رکھو جتنے بھی عقیدے ہیں جن کا تعلق سننے سے کون کون سے عقیدے یہ بات آ گیا یہ سب انبیاء علیہ السلام کا کی مہربانی ہے از وجود صفات کمال واجبی جلد سلطان جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اکل نے نہیں بتائی نبیوں نے بتائی کون سی اللہ کی صفات حیرت ہوتی ہے کہ صحیح بخاری تک پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے علم حیا قدرت سما بسر کلام ارادہ تکمیل آٹھ اللہ کی صفات ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں کچھ اللہ کی صفات ذاتی ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات فیلی ایسی ہیں جو سے قرآن اور حدیث میں بیان کرتی ہیں جن سے معاذ اللہ شبہ پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ کسی شراکت کا ان تینوں قسم کی صفات کو سمجھنا اور اس پر اتنا یقین کہ شک ڈالنے والا شک نہ پیدا کر سکے ہزار کوئی تقریریں کرے اس کے باوجود اس پہ شک نہ پڑے تب جا کر ایمان سے کہتے ہیں تب جا کر مومن ہوتا ہے اور ہمارے اب بچے جو پڑھتے ہیں صحیح بخاری والے ان سے پوچھو کسی دن کے ساتھ باری تعالیٰ کی صفات کی کیا اس اور کیا واجب ہے اللہ تعالیٰ کیا پڑھتے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یہ صفات بتا سکتے تھے بس بے حضرت انبیاء بس عصمت ملائکہ فرشتوں کا پاک ہونا علیہ السلام و تسلیمات و و البرکات ان کا پاک ہونا فرشتوں کا گناہ سے یہ میں نقل بتا سکتے تھے اور حشر و نشر قیامت قیامت میں حساب و کتاب از وجود بہشت تو دوزخ جنت اور جہنم کا وجود و تنعیم و تعظیم جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب دائمی انہا انہا و انسال کہ شریعت پر کہ شریعت نے میں یہ سب کچھ سکھایا انبیاء علیہ السلام نے یہ سب چیزیں ہیں عقل در ادرا کے شان پہ یہ چیزیں نہیں بتا سکتی عقل کیا کو کیا دخل ہے کہ جہنم میں عقل کو کیا دخل ہے کہ جہنم کتنا گہرا ہے عقل کو کیا دخل ہے کہ گائے کا گوشت جائز ہے اور سور کا گوشت ناجائز ہے عقل کو کیا دخل ہے کہ یہ یہ رشتے عورتوں کے جائز ہیں یہ یہ رشتے حرام ہیں عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے سمائن بزرگواران اگر انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات کو نہ سنا ہو سر اس بات آنہا ناقص وغیرہ مستقل تو اس آدمی کو عقیدہ ناقص رہے گا اور متزلزل رہے گا دیکھیے طور عقل برائے طور جس عقل جو ہے نا وہ حص کے بعد آتی ہے مثلا اس کی تشریح کرتے ہیں دراصل آدمی کسی چیز کو چھوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے نا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے چیز کو دیکھتا ہے تو اچھی بری اس کے بعد عقل آتی ہے آخر پھر فتوا لگاتی ہے حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حص پہلے پھر عقل ہے کئی مرتبہ حص اطلاع دے تو عقل کو پتا چلتا ہے مگر نہ عقل کو نہیں پتا چلتا اور عقل کی بھی رہنمائی کا توسل نبوت بدرک بھی در آئے عقل کو درک لگتی ہے جب نبوت اس کی رہنمائی کرتی ہے وغیرہ اگر نبوت رہنمائی نہ کرے تو جس طرح بسا اوقات حصے فائیو سینسز یہ ہوا سے اطلاع نہیں دیتے اسی طرح عقل نبوت تک بھی نہ پہنچے اگر نبوت اس کی رہنمائی نہ کرے خالج ہو گیا اس آدمی کے ہاتھ پہ انگارا لگتے رکھتے یا برف کا کیوب رکھتے دونوں برابر اس لیے کہ اس نے اطلاع نہیں نہ دی سردی اور گرمی کی عقل کیا کرے تو عقل اس کو اطلاع ہی نہیں اللہ کی ذات و سے کی اگر نبوت اطلاع نہ دے نبوت نے اطلاع دی تو پھر اسے پتا چلا دہر باہر عقل طریقے اور عقل اسباب معرفت اس بات نمی نمایت فی الحقیقت منکر طور نبوت ہر وہ شخص یہ ہے نا بات ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں عقل کے علاوہ کسی کی رہنمائی نہیں چاہیے فی الحقیقت کرے طور نبوت در حقیقت و نبوت کا انکار کرتا دیکھا آپ نے بات کہاں آگے کہ حق کو پورا کرنا ہے بھائی آپ اگر کوئی تنگ ہو رہا ہو تو کوئی جبر نہیں ہے ہم جانتے ہیں یہ بڑی خوش باتیں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی میں عقل کے علاوہ کوئی چیز رہنما نہیں ہے تو حقیقت میں وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ مستم اور نبوت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے بس الجود انبیاء چارا نبو سو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں تاب سلطان ہوں تو پھر ہم صرف اگر عقل کے بھروسے پر رہیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے نبوت سکھاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اکل باجی کی قوت بشری در ادراکیان عاجز ہے اس لیے انسان کی عقل اسے بتا ہی نہیں سکتی کہ خدا کی تعظیم کس میں ہے کس میں نہیں ہے خدا کی عزت کس چیز میں ہے کس چیز میں نہیں ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہاں روم میں اچانک ان کا شعر یاد آیا مستوی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس نے کہا بادشاہ کی عزت کروں تو اس نے کہا بادشاہ ہمارا کیا کہنے اس کے جلاحا نہیں ہے تمہارے لوگ کہتے ہیں یہ اس کے نزدیک عزت کی معراج تھی کیونکہ ہمارا بادشاہ جو نہیں ہے تمہیں کون سمجھاتا کہ یہ تم اس کی عزت کر رہے ہو یا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اسی لیے تمہارے رضی اللہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا ایک آدمی نے کہ آپ کی والدہ بڑی شریف ہے تو عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی تو اس نے آ کر شکایت جو جس کو یہ بات سنائی گئی تھی اس نے آ کے مقدمہ کر دیا اور لڑائی ہوئی ہے اور اس لڑکے نے مجھے یہ کہا ہے تمہاری والدہ بہت شریف ہے حضرت عمر رضی اللہ نے صحابہ رضی اللہ سے کہا کہ اس کا مقدمہ کیا ہے ان کی والدہ کی تعریف کی ہے حضرت عمر رضی اللہ اسے پکڑو اور اتنے نے جملے لگاؤ والدہ کی تعریف کے لیے اور کوئی جملہ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے ماں کی گالی دی میں اور کوئی جملہ نہیں ملا تھا یہ ہے وہ بات کہ بادشاہ جلا نہیں ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ کی تعظیم کیسے کرنی ہے بلکہ بس عرض کے غیر تعظیم ارا سبحان اللہ تعظیم تعالیٰ مبارک این ممکن ہے کہ تعظیم اپنی طرف سے کرتے کرتے اللہ کی بے ادبی کر جائے ایک اور بھی واقعہ سناؤں اگر اگر اگر نہ سمجھے ہو تو ایک صاحب کو کسی وجہ سے بڑا تعلق ہوا ہم سے تو انہوں نے بڑی تعریف کی کہنے لگے کہ آپ کینیڈا نہیں آتے ہم نے کہا بھی کینیڈا آنا تو ذرا دشوار ہے کہنے لگے آپ آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا سر اتنا زیادہ یہاں ہمارے جو بیک یارڈ ہے اس میں اتنی گھاس لگی ہے اتنی گھاس لگی ہے اور ہم نے ایک دمبا قربانی کے لیے لیا ہے اور میں اس دمبے کو کھلاتا ہوں دمبے کو کھلاتا ہوں آپ یقین مانیں آپ مجھے دمبے سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ ہم سے زندے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہی چیز ہے اب سمجھے حضرت اللہ کہتے ہیں اگر نبوت نہ ہو اور بات عقل تک رہے تو عقل ممکن ہے اللہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو حقیقت میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اذان حضرت اعلیٰ و تقدس مقصود پر نبوت اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہے بند ہے انبیاء علیہ دیکھا اسی لیے کوئی آدمی اللہ کا کوئی نام اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتا شریعت منع کرتی ہے شریعت کہتی ہے تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے ہے شافی یہ مت کہو کہ اللہ ڈاکٹر ہے اللہ یہ ڈاکٹر انسان ہے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کھانے ہیں کائنات بنانے والا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انجینئر ہے یہ انجینئر عام آدمیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے نام سوائے انبیاء علیہ صلاح والسلام کے حضرت فرماتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا اور منحصر پر تبلیغ انبیاء علیہ صلاح و تسلیمات اللہ کی تعظیم اللہ کو جاننا یہ کس بات پر منحصر ہے کہ تم تک نبیوں کا پیغام کس رنگ میں پہنچے انبیاء علیہ السلام عقل سے کہیں آگے کی بات بتاتے ہیں وہ الہام کہ اولیاء مقبت اور والے نبوت ہم پھر جو کہتے ہیں کہ کو الہام ہوتا ہے تو الہام دیکھو یہ اصل میں نبوت کے نور سے وہ نور ہے جو کسی کے سینے میں پہنچتا ہے بعض برکات و فیوز مطاقت امبیا علیہ السلام سلامت اور یہ نور حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص شخص امبیا علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے عقل داری عمل اگر کفایت نہیں کر جتنی باتیں ہم نے اب تک کہی ہیں اگر عقل کافی ہوتی ان ساری چیزوں میں فلاسفہ یونان کے مقتذا خود عقل کا پاکستان درتی ہے دلالت زمین اگر عقل سے یہ سارے مسائل ہوتے جنت جہنم اللہ کی مارکت ذات و صفات تو یہ یونان کے فلسفی کبھی بھی گمراہی کے جنگل میں زندگی بسر نہ کرتے کے سہرا میں بھٹکتے نہ دیتے بیش شناختن اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم والے تھے کے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم یونان میں ہونے کے باوجود ان فلسفیوں کا حال یہ تھا کہ جاہل ترین مردم در ذات و صفات واجبی جل سلطان اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل بھی یہی تھے اکرا سبحان بےکار محبت تھا انسان اب آیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو سبحان و تعالیٰ کو بیکار سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا وہ غیر اچھ چیز بس ایک چیز کی رٹ لگاتے ہیں اکلے پہاڑ اکول اشرا دس اکلیں فلسفے میں آتی ہیں نا نو اکلوں کے بعد ایک اور اکل ہے اس کی تشریح پہلے گزر چکی وہ عقل حضرت فرماتے ہیں بس اس قبل فعال خود تراشیدہ اپنے پاس بھی ایک قبل فعال بنا لیے ایک لفظ سیکھیں حوادث کا خالق سماوا کو الفاظ تاش کر وہ بہو منسوخ نتارن کیسے ظالم ہے زمین و آسمان میں جتنے تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کو بجائے اس کے کہ کہیں اللہ کرتا ہے یہ سارے کام کہتے ہیں اپنے فعال کرتی ہے وہ اثر راہ موثر حقیقی جلا سلطان منا نمودا منا نمودا آنزا اثر منبوط خود بھی دان ایسے ظالم میں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں اثر ہے پانی میں ٹھنڈک کا آگ میں جلانے کا سب کے سب اثر کہتے ہیں اللہ پیدا نہیں کرتا اللہ اس میں اثر نہیں رکھتا یہ تو اپنے کے کے کام آگے پھر ایک بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں قبول کرنے میں تنخواہ کتنا بڑا کفر کا جملہ ہے یہ جو کہتے ہیں فلسفی کہ کائنات میں جتنے بھی اثر ہیں بیج کے ٹوٹنے کا اثر مٹی کا اثر سردی اور گرمی کا اثر اس زمانے میں مرتب ہوتے ہیں نا دوائی کا اثر شفا ملتی ہے یا نہیں یہ سب کچھ اللہ نہیں دیتا اپنے پاؤں دیتی ہے کتنا کفر کا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا یہ اولونا اللہ کا دبا سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں پکتے یہ یونان کے فلسفی کو فار حرب ہندوستان کے کافر یہ ہندو مشرق باوجود آسن ہار باوجود ہندوستان میں بتوں کو پوچھتے ہیں یہ ان فلسفیوں سے اچھی ہیں میں حضرت بخت بانوال جل والا در آ رہا عالم کہ جب ان ہندوؤں پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں بارا وسیلا شفا پیشے کا اپنے بتوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلے کے طور پر رکھتے ہیں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ان تو یہ اچھے ہیں کہ شرک کرتے ہیں کم سے کم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں اور اللہ موقع اور بےکار عجب تر آگے جمے سپہارا حکمہ مینا اس سے زیادہ مصیبت دیکھو کہ یہ یونان کے سفیر اپنے آپ کو حکما کہتے ہیں یہ بے وقوف اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں تو وہ حکمت منسومی دارن اکثر احکام نشان سیما در الہیات کے مقصد از مقصد اسناد تاطبان اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کو پہچاننا کہ سب سے روشن چیز وہ ہے اس میں زدہ برابر ہی نہیں اطلاع نہیں یہ حال ہے چلو چلو اس پر تم کو مل کر بہت کام کی چیز ہے آئندہ اگر آپ کے سمجھ آئے تو آئندہ اس کو سنیے گا یہ مجاہدات اور ریاضات کی جو حضرت نے بات کی ہے نا بہت کام کی چیز اللہ آئندہ بات